میری آواز آ رہی میری آواز آ رہی ہے آپ کو ہلو ہلو میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے اچھا جناب کون صاحب تھے یہاں پہ مجھے بتا سکتے ہیں یہاں پہ جو بول رہے تھے میں ان کا نام پہلے جاننا چاہتا ہوں میں ان کا نام بتائیں مجھے محترم کا ابھی جو یہاں پہ مائک پہ تھے ان کا نام بتا دیجیے مجھے میں ان کو نام سے مخاطب کر کے یہ سنی ٹائیگر کے نام سے جن کا نکاح جی ہاں ان کا ریئل نام میں سنی ٹائیگر نہیں کہوں گا ان کو نہیں دیکھیں میں عمران عمران صاحب عمران صاحب میں ولید ابرار بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے ٹھیک ہے رفیق بھائی میرے بڑے بھائی ہیں وہ الحمدللہ وہ مفتی ہیں ٹھیک ہے وہ اہل حدیث ہیں سنی نہیں ہیں اور سیکنڈلی میں نے آپ سے پوچھنا ہے آپ نے ابھی جو اتنی باتیں کسی ہیں ان پہ یا کوئی اور ہے سنی شیعہ دیوبندی بریلوی جتنے بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں میں اتنا یعنی کہ دین کو نہیں جانتا ہوں ٹھیک ہے مجھے اس چیزوں کا نہیں پتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی اور آخری بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے یہ غیبت ہے اللہ پاک نے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کی ہے مجھے اتنا نالج نہیں ہے میں نوز باللہ معذرت کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں اپنے خدا سے بھی اور آپ سے بھی ٹھیک ہے مجھے اتنا نالج نہیں ہے میں بول رہا ہوں جو مگر میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر وہ کوئی سنی ہے شیعہ ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے کوئی بھی ہے اہل حدیث ہے ہم نے اپنے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے وہ کسی بھی طریقے سے کریں اچھے کام کر کے حقوق العباد حقوق اللہ ٹھیک ہے اپنے والدین کے حقوق اپنے ریلیٹیوس کو دیکھیں اگر ہم کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں تو اچھی بات ہے تو آپ ایک منٹ میری بات سنیں مائک میں چھوڑتا ہوں ابھی یہ آپ علامہ ہیں مفتی ہیں عارف ہیں فاضل ہیں میں اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہوں اگر آپ ایک اچھے اسلامی بھائی ہیں تو کبھی بھی آپ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرو گے کہ ایک عالم کے اوپر آپ فتوا لگا رہے ہو یا اس کو برا کہہ رہے ہو یا ایسے کہہ رہے ہو وہ پالٹک میں جاتا ہے پرسنل روم میں جاتا ہے رفیق بھائی میں نہیں جانتا ہوں آپ کس کی بات کر رہے تھے وہ یہاں پہ آتے ہیں ایک روم ہے میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ کس روم میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے مگر آپ نے ان کے علاوہ بھی اتنے لوگوں کے اوپر باتیں کس دی ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ یہاں پہ ایک روم میں بیٹھے ہیں سنت و جماعت ٹھیک ہے اور آپ کو شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو صرف اس چیز سے آگاہ کریں کہ واٹ از دین دین کیا ہے یہ نہ بتائیں گے رفیق تاہری کون ہے سنی کون ہے بریلوی کون ہے دیوبندی کون ہے یہ کون ہے فلاں کون ہے یہ غیبت نہیں ہے تو اور کیا ہے وہ ایک اللہ پاک کے کام کو کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں آپ ڈاٹ لگا دیں ڈاٹ آپ میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے میں یہاں پہ صرف اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ مجھے یہاں سے کچھ ملے میں تو پالٹا کا ڈیلی کا یوزر ہوں اور الحمدللہ مجھے بلکہ یہاں سے کچھ ملنا تھا میں نے خوش ہونا تھا میں نے اس کو یوٹیلائز کرنا تھا اس کے اوپر عمل کرنا تھا الحمد میں مسلم ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ کسی کی چگلی کرنا یا اس کے بارے میں تانے کسنا یہ غیبت ہے تو آپ نے ان کو چھتیس باتیں سنائی ہیں رفیق بھائی کو سنائی ہیں یا کسی اور کو سنائی ہیں یہ آپ کا آپ آپ کو کیا ہنڈریڈ پرسینٹ ویریفائی ہیں اس کے بارے میں کیا آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا یہ سب کچھ تو یہ غیبت نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ مجھے اب میں اپنا مائک فری کرتا ہوں مجھے بتا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہم لوگ الحمد مسلمان ہیں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے اور ایک اسلامی طریقے سے زندگی گزارنی ہے کسی کو ناراض نہیں کرنا ہے اللہ پاک تو انسان کو معاف کرتے ہیں ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے مگر آپ تو اللہ پاک نے ہم انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ایک دوسرے کے لیے سیکھنے کے لیے پیدا کیا اور آپ جناب لوگوں کو لوگوں کے بارے میں برا کر رہے ہیں ان کے دلوں میں بگز پیدا کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات ڈال رہے ہیں کہ اس کے پاس نہ جانا شاید وہ ہم سے اچھا سمجھا سکے کوئی بھی ہے ہم نے تو سیکھنا ہے یہ بات ہنڈریڈ پرسینٹ غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی اس بات کو نہیں مانتا ہوں میں الحمد اہل سنت ہوں اور رفیق بھائی اہل حدیث ہیں ٹھیک ہے مگر میں دعوت اسلامی والی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں ٹھیک ہے مگر میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ جس انسان نے مجھے دین کے بارے میں دین اسلام کے بارے میں کچھ بتایا میں اس کی عزت کروں گا یہ بات میں ہرگز نہیں مانوں گا کہ اگر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بھائی ہم نے آپ کی بات سن لی آپ کی بات ہم نے سن لی پوری اور آپ نے جو اتنی لمبی چوڑی تقریر کی اس کو بھی ہم نے سن لیا اور ابھی آپ کو اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہم جس رفیق تحریک کی بات کر رہے ہیں نا اس کا ڈاٹ اوپین ہے جناب ہم جس رفیق طاہری کی بات کر رہے ہیں وہ اہل حدیث اپنے آپ کو نہیں کہتا ٹھیک ہے آپ شاید کسی اور رفیق کی بات کر رہے ہیں ہم رفیق طاہری کی بات کر رہے ہیں جو بلک پر ایک روم چلاتا ہے لیٹس نالج اباؤٹ ایسے کچھ نام ہے اس کا ہم اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث اس نے کبھی آج تک نہیں کہا آپ پتہ نہیں کس رفیق کے رونا رونا آپ یہاں پر پیٹ رہے ہیں ہم کسی جو ہے نا وہ رفیق تاہری کی بات ہم کسی اور رفیق کی بات نہیں کر رہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو سننی کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا مگر آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے جناب تو بات یہ ہے میرے بھائی اور دوسری بات یہ آخر میں آپ نے ایک نیا نیا نئی بات کر دی کہ میں دعوت اسلامی سے میرا تعلق ہے اور لیکن میں ہر ایک سے سیکھتا ہوں یہ آپ دعوت اسلامی کو بدنام نہ کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی دعوت اسلامی والے اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ دیوبندیوں سے بھی سیکھیں اور بھابھیوں سے بھی سیکھیں اور شیعوں سے بھی سیکھیں اور قادیانیوں سے بھی سیکھیں وہ ہر ایک کے پاس جا کر نہیں بیٹھتے وہ صرف فیضان مدینہ جاتے ہیں اور اپنے پیر و مشید سے سیکھتے ہیں اور اپنے اسلامی بھائیوں سے سیکھتے ہیں اور علماء اہل سنت سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ رہے آپ تو آپ دعوت اسلامی کو بدنام نہ کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے میں آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے نا گستاخ رسول اس کی برائی کرنا غیبت نہیں ہوتی آئیے آپ کی عقل میں اور اگر آپ کی ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ جا کر آپ جس فیصلہ بعد میں آپ کے پاس اگر کوئی عالم دین ہو نا تو ان سے جا کر ذرا یہ مسئلہ معلوم کر لیجئے گا کہ کوئی گستاخ رسول ہو کوئی بد مذہب ہو کوئی اللہ اس کے رسول کا گستاخ ہو ایسا شخص جس کا عقیدہ میں نے ابھی آپ کو اتنے سارے عقیدے بتائے وابیوں کے دیوبندیوں کے آپ نے اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا ان کے عقیدوں پر آپ کہہ رہے ہیں جناب آپ نے غیبت کر دی آپ نے غیبت کر دی آپ نے غیبت کر دی آپ نے غیبت کر دی وہ آپ نے دو کا پہاڑا سنانا شروع کر دیا آپ نے کر دی آپ نے غیبت کر دی آپ نے غیبت کر دی ارے بھائی کم سے کم سنو تو صحیح اگلا آدمی کہہ کیا غیبت کسے کہتے ہیں غیبت کی تعریف کیا ہے غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے تو ایسا کیا کہا ہے رفیق میں آپ کس رفیق کی بات کر رہے ہیں جناب آپ کس رفیق کی بات کر رہے ہیں آپ بتائیں چلیں آپ کس رفیق کی بات کر رہے ہیں یہ کس رفیق کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی آپ یہ تو بتائیں کس رفیق کی بات کر رہے ہیں آپ ہم تو کسی اور رفیق کی بات کر آپ کس رفیق کی بات کر رہے ہیں جی بتائیے آپ کس رفیق کی بات کر رہے ہیں جی جناب ولید صاحب بتائیں آپ کس رفیق کی بات کر رہے ہیں رفیق بھائی نے ایسا کون رفیق بھائی اب مجھے کیا پتا آپ کون سے رفیق جو ہے گوشت والے یا رفیق کریانے والے یا رفیق جو ہے وہ بوری والے یا رفیق جو ہے وہ گانجے والے کی بات کر رہے ہیں ہم تو جس رفیق کی بات کر رہے ہیں ہم نے اس کا ذکر کر دیا اب آپ پتہ نہیں کس رفیق کی بات کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کے پیس کمیٹی اس کے سینئر وائس چیئرمین جی ہم اس رفیق کی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہم اس رفیق کی بات نہیں کر رہے اب آپ کی سمجھ میں آ گئی میرے بھائی ہم کسی اور رفیق کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا بھان متین کمبا جوڑا اسے کہتے ہیں کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا بھان متین کمبا جوڑا وہ حساب ہے آپ کا ہم بات کسی اور کی کر رہے ہیں اور آپ کسی اور اس کو لے کر آ گئے وہ جناب وہ گورنمنٹ آف پیس کمیونٹی کے سینئر وائس چیئرمین ابھی بھائی مجھے کیا پتا یہ کون کون سا بندہ ہے یار میں نے تو آج تک اس کا نام ہی کبھی نہیں سنا ہے کون سا چیئرمین ہے کون سی کمیٹی کا وہ ہے تو بات ہم کسی اور کر رہے ہیں کہتے ہیں پہلے آدمی سنے پھر اس کے بعد بیچ میں بات کریں یہ تو حال ہے آپ لوگوں کا یار پھر غیبت کر رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں آپ تو قیمت کر رہے ہیں دو کا پارا سنانا ہمیں شروع کر دیا پہلے بات تو سن لو کسی آ جائیں سردار رضا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرہ صبر کر لیا کرو یار فوراً لکھنا شروع آپ لوگ بھی دیکھیے جناب چاند صاحب گورنمنٹ کی نوکری کسی کے حق ہونے یا کوئی سی بھی نوکری کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے امام احمد بن حنبل اپنے صاحبزادے کی کمائی نہیں کھاتے تھے کیوں نہیں کھاتے تھے کیونکہ وہ قاضی شہر تھے کیا تھے وہ قاضی تھے کیا ہوتا ہے جناب قاضی کون ہوتا ہے پتا ہے قاضی کیا ہوتا ہے ایک دفعہ ان کے صاحبزادے نے کچھ پکوا کا بھیجا روٹیاں تھی غالباً نان کی کسی چیز کی روٹیاں تھی تو آپ نے وہ کھائی نہیں کافی دن ہو گئے جب آپ کے غلام نے نوکر نے کافی دن ہو گئے روٹیاں خراب ہوئی تھی اس نے دریا میں ڈال دی امام احمد بن حنبل کو جب دریا کا پتا چلا کہ وہ روٹیاں دریا میں تو آپ نے اس دریا کی مچھلیاں کھانا بند کر دی آپ نے تو کسی کے عہدے پر فائز ہونے سے اس کی عدالت ثابت نہیں ہوتی اس کا رتبہ نہیں بڑھ جاتا اس کا ایمان کامل نہیں ہو جاتا ایمان کامل ایمان والوں سے ہوتا ہے ایمان سے ہوتا ہے ایمان کیا ہے اللہ پر اس کا ایمان کیسا ہے انبیاء پر اس کا ایمان کیسا ہے آسمانی کتابوں پر اس کا ایمان کیسا ہے اور جو دوسرے لواز بات ہے ایمان کے آپ کہتے ہیں آپ سب سے سیکھ لیتے ہیں حیرت ہے پھر آپ کو غیبت کی تعریف بھی نہیں معلوم ہے ہاں جی امام جعفر صادر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ظالم منافق مرتد اور کافی غلط نہیں ہے ان کی غیبت غیبت نہیں ہے ظالم بادشاہ کہ اگر کوئی ظلم کو بیان کرے تو وہ اس کا غیبت نہیں ہے اس کو غیبت کے زمرے میں نہیں ڈالیں گے یار غیبت کی تعریف تو پہلے جان لو غیبت ہوتی ہے مسلمان مومن کی غیبت ہوتی ہے کسی منافق کی کسی مرتدی کسی کافر کی کسی ظالم بادشاہ کی غیبت نہیں ہوتی ہے جی معلوم ہے اب سنیے اہل حدیث دیوبندی ہو شیعہ ہو چکڑالوی ہو پرویزی ہو ان کے عقائد کفری عقائد ہیں اب چاہے وہ آپ کو کوئی سی بھی دین کی باتیں بتائیں وہ نہ آپ کے لیے سیکھنا ہو جاتے ہیں نہ آپ کا فرض ہے نہ میرے لیے فرض ہے نہ اس روم پہ بیٹھے ہوئے کسی کے لیے فرض ہے آپ کہتے ہیں جناب کوئی بھی ہمیں اچھی بات بتائے کہ معاشرے کی یہ چیزیں کیسی ہونی چاہیے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے سب بیکار ہے جب تک اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک مشکا شریف کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے یہ دین کا علم ہے یہ یہ دین کا علم ہے اس کو جس سے سیکھو پہلے اس کے بارے میں معلومات کر لو اس کی معلومات لے لو پہلے کون سی معلومات لینے کی شا فرما رہے ہیں اس کے عقائد جان لو جبھی تو آپ دیکھیں ہمارے بزرگان دین کا محدثین کا عمل امام نے سیری اپنے دور کے محدث امام التابرین ہے وہ رویا کی تعبیر بتانے کے امام ہے وہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا حضور مجھ سے قرآن پاک کی تلاوت سن لیں میں چند آئے تھے پڑھنا چاہتا ہوں تو سن تو لیں کہا نہیں سننا جا تجھ سے نہیں سننا میں نے حضور سن لیں قرآن سنا رہا ہوں میں میں نے کہا نہیں سننا تجھ سے جا چلا جا یہاں سے حضور قرآن ہی تو سنا رہا ہوں کچھ اور تو نہیں سنا رہا کہاں نہیں سننا چلا گیا وہ شخص طالب علموں نے پوچھا محبین جو آپ کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے آپ سے علم فیض حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے پوچھا حضور قرآن تو سنا رہا تھا سن لیتے کہا کہ یہ شخص گمراہ ہے اگر میں اس کا قرآن سن لیتا مجھے ڈرتا کہ کہیں اس کا قرآن کا پڑھنا میرے دل پہ اثر نہ کر جائے میں نے اس کا قرآن نہیں سنا نہیں روم میں نہیں بھی ہے تو کیا ہے روم میں اگر نہیں بھی ہیں نہیں بھی سن رہے تو ہمارا کیا جا رہا ہے تو ہر ایرے غیرے سے یہ کہنا کہ جناب اس سے تو ہمیں علم مل رہا اچھی بات اس کی رہی کہاں اب اب تو جو وہ کہے گا وہ سب اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا کیوں منہ مار دیا جائے گا بات ہے نا سوال ہے یار ایک انسان ہے چاہے وہ اہل حدیث ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ ایک اچھی بات بتا رہا ہے ہمارے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے ہمارے سامنے حدیث پڑھ رہا ہے پھر ہم اس کو کیوں نہ سنیں ہمیں ہم اس کو کیوں نہ سنیں جناب ہم اس کی اقتدا کیوں نہ کریں کیا اس کا ہمیں یہ کچھ سنانا کیا اس کے کام آئے گا کیا اس کے کام آئے گا ایک سوال ہے نا جب فلاں اہل حدیث ہمیں چند قرآن کی آیتیں پڑھا سنا رہا ہے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے احادیث بیان کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے وہ حج کرتا ہے وہ زکات دے رہا ہے وہ قربانی کر رہا ہے وہ کیا اس کا یہ سب کام آئے گا عمل اس کے قرآن پڑھیں میں جا قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کے کام نہیں آئے گا کیوں کام نہیں آئے گا کیوں کہ ایک منافق مرتد چاہے کچھ بھی کر لے کتنی نمازیں پڑھ لے کتنے روزے رکھ لے اس کو کام نہیں آئے گا تو میں نے منافق اور مرتد کی بات کی نا شیطان کیا تھا سب کو پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے کیا حکم فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو اس نے کیا انکار کرا کیوں انکار کرا اپنے آپ کو افضل جانا کہ جناب میں تو سے بنا ہوں یہ تو مٹی سے بنے ہیں تکبر تھا اللہ کا حکم نہیں مانا زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو ملائکہ کا معلم تھا دروگائے جنت حضرت رضوان علیہ السلام نے اس کی سفارش کر کے اسے اس کے لیے سفائی کی اللہ سے جنت میں رہنے کی یاد دے جنت میں رہتا تھا شیطان ہر آسمان پر اس کا ایک نام تھا اس کی وجہ سے شیاطین زمین سے شیاطین کو اس نے بگا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سپہ سلاح بنا کر زمین میں بھیجا تاکہ وہ زمین سے شر کو ختم کر دے اس فتنے کو ختم کر دے شیاتین کے وہ اترا اپنے لشکر کے ساتھ تمام زمین کو اس نے شیاطین سے پاک کر دیا عبادت کی اس نے زمین پر لیکن ایک انبیاء کی ایک نبی کی تعظیم نہیں کی سجدہ نہیں کا اللہ کا حکم نہیں مانا تو کیا ہوا آج شیطان کو آپ کیا بولتے ہیں ابلیز کو کیا بولتے ہیں آپ شیطان بولتے ہیں نا ابلیز بولتے ہیں لائن بولتے ہیں مردود بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں اس کا کچھ یہ نماز پڑھنا اس کے کام آیا اس کا جہاد کرنا زمین پہ اس کے کام آیا ملائکہ کو پڑھانا اس کا کام آیا جنت میں رہنا اس کے کام آیا ارے جب اس کو یہ سب کام نہیں آیا تو بندے جب تجھے تیری نماز کا نہیں پتا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تیرے روزے کا نہیں پتا کہ تیرا قبول ہوا یا نہیں ہوا تیرے حج کا نہیں پتا کہ وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا تیری زکات کا نہیں پتا تجھے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی جب تجھے تیرے امال کا نہیں پتا تو تو کیسے گمن کرتا ہے یار اس کی تو ہر چیز قبول تھی ارے اس کا جہاد قبول تھا اس کی نمازیں قبول تھی جبھی تو وہ ملائکہ کا مولم بنا اس کا مولم ملائکہ کو پڑھانا قبول تھا جبھی تو اس کو جنت میں رہنے کو ملا تو یہ تو معلوم بھی نہیں ہے تیرا کیا چیز قبول ہے کیا قبول نہیں ہے جب تجھے معلوم نہیں ہے اور تیرا ایمان بھی تیرا ساتھ نہیں ہے پھر تو کیسے سوچ سکتا ہے کوئی کام نہیں آئے گا جس کا ایمان نہیں اصل چیز ہے ایمان جس کا ایمان نہیں نا تو اس کی روزے نماز کچھ کام نہیں آئیں گے نبی کی تعظیم نہیں کرتا کچھ کام نہیں آئے گا نبی کو اپنے سے افضل جانتا ہے کچھ کام نہیں آئے گا شیطان نے افضل جانا نا ابلیس نے اپنے آپ کو افضل جانا کہ یہ تو مٹی سے میں آگ سے بنا ہوا ہوں ناری مخلوق ہوں یہ مٹی سے بنے ہوئے خاک ہے میں افضل ہوں میں نے تو یہ نمازیں پڑھی ہیں میں نے تو یہ کرا ہے میں نے وہ کرا ہے کچھ کام آیا اس کے تو آج کا کوئی مرتد کوئی منافق کچھ بھی کر لے عبداللہ بن ابئی نے کیا نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی کیا کیا وہ جنگوں میں شامل نہیں ہوا تھا ہاں چلا گیا نظر آ رہا ہے مجھے کیا وہ جنگوں میں شامل نہیں ہوا تھا ہوا تھا نا اس نے جہاز بھی کیا تھا اس نے نماز بھی پڑھی تھی ارے نبی نے تو اس کی نماز بھی پڑھا دی تھی لیکن پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی جی <laughs> ایک منٹ آپ کو ڈاٹ ملنا چاہیے آپ نے پنجاب لگا دیا <laughs> میں کیا کروں جناب کیا کروں اگر بندہ بھاگ گیا تو اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ ہدایت دے اس کو صحیح معنوں میں ان کے کوئی کام نہیں آئے گا کچھ بھی کام نہیں آئے گا ان کا روزہ رکھنا ان کا نماز پڑھنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا جب ایمان ہی نہیں ہے ایمان ہے تو یہ سب چیز ہے جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کیسی چیزیں نماز کیسی شیطان کچھ بھی کر لے چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھنا شروع کر دے کچھ بھی کرنا شروع کر دے لیکن اب اس کی چیزیں قبول نہیں ہے اب اس کا کچھ قبول نہیں ہوگا اب اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم ہی ہوگا اور اس کے رستے پر چلنے والوں کا بھی ٹھکانا جہنم ہی ہوگا جبھی تو ہمیں شیطان کے رستے پر چلنے سے منع کیا گیا ہے قرآن میں ہمیں شیطان کے رستے سے چلنے کو منع کیا گیا ہے اس کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کیوں منع کیا گیا شیطان کے عمل کیا تھے یہی تکبر تھا اللہ کے حکم کو نہ ماننا نبی کی تعظیم نہ کرنا اللہ کو چیلنج کرنا یہی کچھ کیا تھا نا شیطان نے تو پھر بھی تو اسی لیے ہمیں کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے جزاک خیر ساتھی بھائی نے بتانے کیا لکھا ہے دے دے کٹی کٹی آ آج سنی ٹائیگر بھائی جی السلام علیکم اب سنی ٹائیگر کو بلا رہے ہیں آپ جب آپ نے میرا جو شکار ہے وہ آپ نے یہاں سے بھگا دیا آپ کہہ رہے ہیں ٹائیگر صاحب آ کر شکار اب ٹائیگر کس کا شکار کرے جناب اب ٹائیگر کس کا شکار کرے اب آپ نے اس کا شکار تو بھگا دیا اب وہ کس کو سمجھائے کس سے بات کرے کس سے گفتگو کرے آپ لوگوں سے کرے کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ انفرادی کوشش کروں میں کیا چھوڑو یار آپ اتنا ڈانٹتے ہو بندوں کو بھگا دیتے ہو یار پیار محبت سے بات کیا کرو میرا بھائی کیا حال ہے یار آپ مائک پر یار بات کرو یار اس کو دوبارہ مائک تو دیتے یار آپ نے مائک ہی نہیں دیا مائک آپ نے ایسا پکڑ لیا جیسے ابھی وہ آپ کو چار سو چالیس روڈ کا گرنٹ مانے گا ارے بھائی اس کو دو چار باتیں کرتے پھر اس کو مائک پہ بلاتے پھر دو چار باتیں کرتے پھر اس کو مائک پہ بلاتے پھر اس کو دو چار باتیں کرتے پھر مائک پہ بلاتے تو اس طرح باری باری اس کو اس کا کوئی کوئی ہے کسی کے اس میں لسٹ میں ایڈ ہے بھائی وہ ولید کیا نام ہے اس کا نک کیا ہے ولید کیا نک ہے اس کا کیا نک ہے اس کا بھائی ولید اس کا نک ہے اس کا ہی اور آپ جمپ کرتے نہیں نہیں یار آپ بلائیں اس کو بلائیں یار اس سے بات کرنی ہے یار ابھی مزہ آئے گا ہاں